ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفا موجود ہے اور صحرائے عرب کی کھمبی ایک طرح کی من ہے اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھیاسٹھ یہ حدیث حسن صحیح ہے